حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے اور فرمایا پھل نہ بیچو حتیٰ کہ اس صلاحیت ظاہر ہو جائے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چھبیس